بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما تعبدون ولا ولا انا عابد ما عبدتم انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين تم فرماؤ کافر کافروں نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین